تو وہ جو خاتون آئی تھی وہ میڈیٹیشن کرتی ہیں میڈیٹیشن میں نے کہا میڈیٹیشن کچھ نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ میڈیٹیشن ہوتی ہے ہارٹ بیسڈ اس میں کیا ملے گا اس میں ایکسٹریسی ملے گی بس یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو میڈیٹیشن کرتی ہیں تو اس سے آپ کو صرف ایکسٹریسی مل سکتی کوئی انٹینشنل فوڈ نہیں ملے گا انٹینشنل فوڈ کے آپ کو سوچنا سوچنا سوچنا سوچنا تو میں نے کہا کہ میری جو اسپرچولیٹی ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے وہ ہارٹ بیسڈ نہیں ہے تو ہر وقت مجھے ایک آئٹم ایک نیا آئٹم ایک نیا آئٹم ملتا ہے اب دیکھیے اس وقت ہم بیٹھے ہیں لائٹ کا الیکٹریسٹی سے ہمیں لائٹ مل رہی تو کیٹر کو یہ پتا تھا کہ رات دن رات دن چلے گا جو ہاں تو کبھی دن ہو کبھی رات ہوگی دن کو تو میرا بندہ جو ہے سن سے لائٹ لے گا رات کا کرے گا یہ بندہ جو ہے دن میں تو سن سے لائٹ لے لیا رات کیا کرے گا تو رات کے لیے اس نے یہ کیا کہ نیچر میں یہ لا رکھ دیا اس لا کو آپ ڈسکور کریں تو ڈسکور کر کے آپ بجلی بنا سکتے ہیں that was kept in nature electricity was kept in nature آپ نے صرف ڈسکور کیا ڈسکور کے اس کو استعمال کیا تو آپ دیکھیے ادھیرے میں روشنی کر مل گئی ہمیں تو کتنا زیادہ پلاننگ ہے نیچر میں اور پوری پوری نیچر زیرو ڈیفیکٹ پلاننگ ہے یہ سب کتنی سی بات ہے ایسا کہ ان کو کوئی موو نہیں کیا نے تو اس میں بھی مجھے ایک سبق ملا آپ کی لائف جو ہے ایک الائیو لائف ہونی چاہیے اگر ڈیڈ لائف گزارتے ہیں آپ تو کچھ موو نہیں کریں گے آپ